حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اپنا رکھا ہوا دوسرا نام دے کر پی لیں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچاسی